فرد آدمی اور عورت دونوں کو شریعت کا یکساں مکلف ٹھہرایا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی امت کے مردوں کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے دین کی تعلیم فرماتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی خواتین کی تربیت میں اور تعلیم میں توجہ فرماتے تھے دعوت اسلام کا ایک بنیادی آرگن ہے دعوت ہی کے ذریعہ سے اسلام دنیا میں پھیلتا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دین کی دعوت میں مردوں کو بھی شامل کیا اور عورتوں پر بھی توجہ فرمائی کیونکہ انہی دونوں افراد کے ملنے سے اور ان کی اصلاح سے ایک صحیح اسلامی معاشرہ وجود پذیر ہو سکتا ہے وہ وہ جو جو کال اور ندا ہم ہر وقت دیتے ہیں کہ آؤ حی علی الفلاح آؤ انسانوں کامیابی کی طرف وہ فلاح وہ کامیابی ہمیں تب ہی مل سکتی ہے کہ ہم سب مرد اور عورت معاشرے کے افراد سب مل جل کر اپنی تربیت اور اصلاح پر توجہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اس کی سربلندی کے لیے اور اس دنیا میں اس دین کے غلبہ کے لیے ہم میں سے ہر ایک طبقہ اپنا اپنا حصہ ڈال کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح مردوں کے لیے احکامات نازل فرمائے ان کو اپنی شریعت کا پابند ٹھہرایا ان کے لیے عقیدہ اور عمل لازم قرار دیا اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان عورتوں کو بھی خطاب فرمایا ان کو مخاطب کیا اور ان کے لیے بھی وہی احکام اور وہی انداز اختیار فرمایا جو مردوں کے لیے لازم یا فرض ہے تو سب سے پہلے اسلام کی بنیاد عقیدہ کو سمجھنا ضروری ہے اس میں ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے بلکہ آج کل ہم اس جدید دور کے اندر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور بہت جدید ہے اور اس میں ہمیں بہت جدید موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیے یا سیمینار منعقد کرنا چاہیے تو اس سوچ کے تحت ہم عقیدہ کو ہماری بنیاد کو اصل اصل الاصول توحید کو توجہ نہیں دیتے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آدمی اور عورتیں آج عقیدہ کی فہم سے اور سمجھ سے قاصر ہیں جس قدر انسان عقیدہ کو سمجھے گا اس کو سیکھے گا اس میں اپنے آپ کو خالص ترین کرے گا اسی قدر انشاءاللہ اللہ اس کا عمل صالح ہوگا کامیاب ہوگا نتیجہ خیز ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں عقیدہ کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توحید کو کس طرح اور کس انداز میں اور کس شکل اور اسلوب میں بیان فرمایا ہے یاد رکھیے معاشرے تبھی بگڑتے ہیں جب ان کی عقیدہ کی بنیاد توحید نہیں رہتی جب اس کے اندر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہو جاتی ہے تب ان کا عمل بے نتیجہ اور بے اثر ہونے لگتا ہے جتنی تحریکیں دعوتیں آسمان سے اتری ہیں ان سب کی بنیاد عقیدہ توحید ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف بیان فرمایا بلکت باسنا اللَّهِ اللہ تعبور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر رسول ہر نبی یہی بات کہتا ہوا آیا اس کی دعوت کی بنیاد اور اس کے آغاز یہیں سے تھا ان عبد اللہ کہ اے لوگوں اے انسانوں اے نوع انسان آدمیوں اور عورتوں سب اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو وہی معبود ہے وہی رب ہے وہی حاکم ہے اسی کا نظام ہے اسی کی شریعت ہے یاد رکھیے توحید کے معنی صرف سجدہ نہیں ہے یا عقیدہ کے معنی صرف نماز و روزہ یہ جسمانی عبادات جو ہمارے سامنے ہیں صرف یہی مراد نہیں ہے عقیدہ توحید سے مراد اللہ وحدہ لا شریف کو اپنا خالق اپنا مالک اپنا حاکم اپنا معبود اور اپنے اوپر مکمل کنٹرولر تسلیم کرنا جب تک ہم اس کو نہیں سمجھتے تو آج کتنے مسلمان ملک ہیں جو اللہ کو بظاہر مانتے ہیں مگر وہ اللہ رب العزت کی توحید میں اس عقیدہ میں کوتاہی کرتے ہوئے غیر اسلامی نظاموں کو کافروں کے ساتھ تعلقات کو ان کے پیکیجز کو اختیار کرتے ہیں اور کتنے مسلمان گمراہ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو مانتے ہیں جیسے عیسائی اور یہودی ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ اللہ کی ذات میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے کوئی شریک کہتا ہے کوئی مریم علیہ السلام کو الوحیت میں شریک ٹھہراتا ہے تو سب سے پہلے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو قرآن مجید سے حاصل کریں جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس معاشرہ میں عقیدہ کی تعلیم دی جو معاشرہ سر تپا شرک میں ڈوبا ہوا تھا تو اس معاشرہ میں لوگ اللہ کو مانتے تھے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مانتے تھے یا اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے اور صرف غیر اللہ ہی کو معبود اور الہ مانتے تھے اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جو رب کسی کو مانتے ہیں الہ کسی کو مانتے ہیں اور ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ رب العزت کے ساتھ مختلف افعال میں اس کی ذات میں اور صفات میں شریک ٹھہراتے یہ موضوع بہت اہم اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے جتنا خلل اور خرابی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے اندر موجود ہے اس کا اصل سبب عقیدہ توحید کا ناخالص ہونا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننا ہے یا اس کو صرف معبود مانا تو اس کو صاحب نظام نہیں مانا اس کو اپنا حاکم نہیں مانا یاد رکھیے اللہ جیسے معبود ہے مسجود ہے جیسے وہ رب ہے خالق ہے ویسے ہی وہ حاکم ہے حاکم کے معنی کہ سسٹم کوڈ آف لائف طریقہ کار زندگی رہنے سہنے کے قوانین یہ سب اللہ نے اتارنے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کہ مسلمان باوجود کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے ملکوں پر ان کی حکومتوں پر غیر اللہ کے نظام تاغوتی نظام چھائے ہوئے ہیں تو یہ ساری خرابیاں کہاں سے پھوٹتی ہیں جب ہم توحید کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو سیکھتے ہیں اور نہ اس پر اپنے عمل کو استوار کرتے ہیں تو سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید تھی اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق رہبر عالم سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار دعوت کو لے کے اٹھے تو بنیاد کیا ہے یا الناس ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم اے انسانوں اے بنی آدم عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد اللذین تدعون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ اللذی یتوفاکم یہ آیت اور اس قسم کی دوسری بہت سی آیات بینات جو اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ نے اتاری اے انسانوں اے نبی کہہ دو دنیا میں کہ اے انسانوں اگر تم میرے دین میرے مذہب میرے اسلام پر شک کرتے ہو اس کے بارے میں تان کرتے ہو اس کو غیر واضح سمجھتے ہو اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا تو آؤ میں تم کو واضح کر کے بتلاؤں یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من من دینی فلا اعبد اللہ تدعون دون تو سن لو میں ان تمام معبودوں کو خداوں کو تمہارے بتوں کو تمہارے نظاموں کو نہیں مانتا ہوں نہیں عبادت کرتا ہوں ولیکن اللہ میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تم کو فوت کرتا ہے جو تم پر موت تاری کرتا ہے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم کو دنیا سے لے جاتا ہے اور یہ میری آپشنل الیکٹو اسلامی ذہنیت نہیں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ میں اسی عقیدہ پر ایمان لاؤں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورت یونس کے افتتاحیہ میں ان آیتوں میں صاف صاف فرمایا یا ان فی شک من دینی آج دنیا اسلام پر شک کر رہی ہے آپ میری بہنیں اور بیٹیاں جو میڈیا سے اور اخبارات سے واقف ہیں جو پڑھتی ہیں خبروں کو اور کافروں کی این جی اوز کو ان کی پروپیگنڈا کو وہ ضرور جانتی ہوں گی کہ آج جتنے کافروں کے ادارے ہیں وہ اسلام کے بارے میں شک اور تشکیق اور اعتراضات اور شبہات اسلام کے بارے میں ڈال دیں تاکہ اسلام کو ڈیگریڈ کیا جائے اس کو ڈیٹین کیا جائے اس کی بے عزتی اور توہین کی جائے اور کتنے میڈیا کے رائٹرز ہیں جو اسلام کو تنگ نظری کا اور تعصب کا اور شدت کا اور بنیاد پرستی کا تانا لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں خاص کر وہ یہودی مفکر جس کی وہ کتاب کلیش آف سیولائزیشن جس کا بہت آج کل حوالہ دیا جاتا ہے ریفرنس اس کا کوٹ کیا جاتا ہے ان یہودیوں نے اور اس جیسے بے شمار جاہلوں نے اسلام پر اللہ کے دین پر طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں اتحامات باندھے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے اس کے اوپر شدت پسندی کے اور بنیاد پرستی کے لیبل اور تانے لگائے جائیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا اے نبی کہہ دو یا ایوہ الناس اے لوگو ان کن تم کی شک من دینی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک رکھتے ہو تو آؤ میں پھر سے اپنا عقیدہ واضح کرتا ہوں میرا عقیدہ کیا ہے فلا عبد الذین تدعون من دون اللہ میں عیسیٰ کو خدا نہیں مانتا میں مریم کو خدائی میں شریک نہیں مانتا میں عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا فلاں عبد اللہ میں نہیں عبادت کرتا ان چیزوں کی ان ذاتوں کی یا ان بتوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ولیکن آبد اللہ اللہ بھی میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری شاہ رکھ کا مالک ہے اور تمہاری جان قبض کرتا ہے دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو اور انسان کی عبادت کو کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اس کو اس پیرائے میں اس اسلوب میں بیان فرمایا آبد اللہ الزی یا میں اس کی عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو ابو جہل کو ابو لہب کو فوت کرتا ہے جو بل کلنٹن کو ٹونی بلیئر کو بش کو لے جائے گا جو فرعون کو نمرود کو شداد کو حامان کو لے گیا ہے جو موت تاری کرتا ہے جو موت کا مالک ہے وہ اس کی عبادت ہے اب بتلاؤ تم میں سے کوئی عیسیٰ یا مریم یا عزیر ابیر وسلام یا تمہارے بدھ یا ہندوؤں کی کالی ماتا یا ان کے دیوتا گرو گھنٹال گھنشیام بھگوان کوئی کسی کی زندگی یا موت کا مالک ہے تو قرآن مجید اس پہلو سے ان کے سامنے روشن کرتا ہے عقل کو سوال پھیلا پیش کرتا ہے سوچنے کی دعوت دیتا ہے آبد اللہ اللہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو فوت کرتا ہے وہ عمر تو انکون اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں اللہ اکبر تو سب سے پہلے ہمیں انشاءاللہ شاء عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے اور اس کو خالص ترین کرنا ہے یاد رکھیے توحید عمل کی بنیاد ہے عقیدہ عمل کی بنیاد ہے جتنا توحید میں اخلاص ہوگا رگڑ مانج ہوگا انسان غیر اللہ کے پکارنے سے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ڈرنے سے دبنے سے ان چیزوں سے پرہیز کرے گا اتنا ہی انسان جرت مند حوصلہ مند عقل مند بابخار ہوگا اور یاد رکھیے میں ایک اور بات اس مختصر کی نشست میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے اندر لفظ غیر اللہ استعمال ہوتا ہے لیکن میرے بہت سے بھائی اور بہنیں اسی طرح ہمارے نوجوان اور ہماری بیٹیاں غیر اللہ کے معنی نہیں سمجھتی تو پھر غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم نیک لوگ اولیاء اتیا امبیا سلحہ جن کو ہم اچھے بزرگ سمجھتے ہیں ان کو پکارنے لگتے ہیں مسلمان غلطی کرتے ہیں یہی غلطی عیسائیوں نے کی یاد رکھیے غیر اللہ کے معنی کیا ہے اللہ رب العزت کی ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے صرف بت غیر نہیں یاد رکھو نبی اور ولی اور قطب اور ابدال اور نیک اور بد سب اللہ کے غیر ہیں یہ تصور واضح ہونا چاہیے جب ہم لفظ غیر اللہ بولے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کالی ماتا تو اللہ کا غیر ہو مگر ہم اپنے جو بزرگ کھڑے کر لیں ان کو ہم اللہ کا حصہ بنا دیں غیر اللہ کے معنی کیا ہے اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اس نے پیدا کیا آدم مخلوق ہے حبا مخلوق ہے نوح مخلوق ہے عیسیٰ مخلوق ہے موسا مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے یہ سب اللہ کے غیر ہیں اسی طرح آمنا فاطمہ سکینہ رضیہ صحابیات سب اللہ کے غیر ہیں اسی طرح حسن حسین علی کرم اللہ وجہ سب اللہ کے غیر ہیں یہ چاند یہ سورج یہ سب اللہ کا غیر ہے غیر کے معنی اس کی ذات سے الگ اس سے علیحدہ سو غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور اللہ کو پکارنا اسلام اور ایمان ہے اور وحدہ لا شریک لہو سمجھ کے پکارنا یہ عقیدہ توحید ہے سو جتنے انبیاء اشتیا صلاحہ یہ بھی اللہ کا غیر ہے اسی طرح جن اور شیطان وہ بھی اللہ کا غیر ہے زمین آسمان سورج چاند سب اللہ کا غیر ہے تو غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے اور اللہ کو پکارنا حلال ہے اور واجب ہے اور فرض ہے یہ عقیدہ توحید کا ایک مختصر سا میں نے ایک دباچا عرض کیا اس لیے بالخصوص اس لیے کہ خاص کر خواتین کے اندر ہماری بہنوں بیٹیوں عورتوں کے اندر عقیدہ پر تربیت اور بحث اور سکھلائی نہیں ہوتی بلکہ گھروں میں ہمارے ہاں جو عقیدہ چلتا ہے وہ سیانی بوڑھیاں نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری میاں مولانوں سے جو سن سنا کے سیکھ کے آتی ہیں وہی ان کا عقیدہ ہوتا ہے سو سارے تعویذ گنڈوں میں یہ دھاگے میں اور یہ مختلف قسم کی رسومات میں اور بازوں میں اور ہاتھوں میں کڑے پہننے میں ان گنت ہیں اور رسومات ہیں جن کو ہمارے گھروں میں باقاعدہ رواج دے دیا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ ان چیزوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے گھر کی بڑی سیانی وہ بہو بیا کے لاتی ہے تو اس بہو کے لیے زیور میں تعویز سونے میں مڑا کے لاتی ہے کہ یہ تعویذ فلانے بزرگ نے دیا ہے اس تعویذ تعویز کے معنی کیا ہے اس کی پناہ ہے اس کی آس ہے یہ بچائے گا کوئی آفت نہیں آنے دے گا ساری خیریں دلائے گا سارے شر سے بچائے گا تعویذ کے معنی تعوض پناہ کتنے نوجوان ہم دیکھتے ہیں اور اسی طرح کتنی بیٹیاں ہوتی ہیں بازو میں کوئی چیز پہنی ہے نوجوانوں نے کاندھے پر کوئی تعویذ چمڑے میں گندے خلیج چمڑے میں سلا کے باندھ رکھا ہوتا ہے وہ کپڑے چینج کریں نہائے دھوئے مگر اس تعویذ کو نہیں بدلنا ہوتا کیوں بھائی کہ بھی جی، یہ میرے فلانے بزرگ نے کسی فلانے پہنچے ہوئے پیر سے لے کے دیا ہے اس قسم کی جتنی خرافات ہیں کو بیا کے لاتی ہیں تو مسہریوں کے ساتھ پائنٹی میں سرہانے میں اوپر نیچے کہیں نہ کہیں کوئی تعویز دبا دیتی ہیں زیورات میں سونے میں اس کو مڑا کے مرقش کروا کے دیتی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں خرافات سے ہیں اللہ وحدہو لا شریک اللہ اوپر عقیدہ میں خلل کی وجہ سے ہیں تو جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہو لا شریک ساری کائنات اس کی تخلیق ہے اس کی مخلوق ہے وہ اس سب کا خالق ہے وہ ان سے الگ ہے وہ ان کا محتاج نہیں یہ سب اس کے محتاج کوئی اللہ رب العزت کے کسی عمل میں کسی فیصلے میں دخیل نہیں ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت کسی انسان کا یا مخلوق کا محتاج نہیں ہے یہ بہت ضروری باتیں ہیں سمجھنے کی جن کو ہم آج چھوڑ جاتے ہیں ہم نے اللہ سے اللہ کو پکارنا ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے رب کو کو اپنے مالک پکارنا چاہتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو پکارا نہیں جائے گا ہمیں کیا علم ہے اللہ کہاں ہے اس تک پہنچنا کیسے ہے میں چاہتا ہوں کئی میری بیٹیاں لکھتی ہیں خطوں میں ہم یہ چاہتی ہیں کہ اللہ سے محبت مل جائے اللہ کا پیار مل جائے طریقہ بتلائیے کوئی وسیلہ بتلائیے پھر ایسے کم علم مولوی ٹکر جاتے ہیں جو وسیلے اور واسطے اور توفیل اور سفارشیں اور اس کے بعد کھانے پینے کے دھندے اور مختلف مزارات اور مڑیاں اور درگاہیں یہ پورا ایک چینل ہے ایک سلسلہ ہے جو گمراہی کی وجہ سے چل نکلتا ہے اللہ خالق ہے بندہ مخلوق ہے اللہ مالک ہے انسان سارے اس کی مخلوق اور اس کی ملک ہے اور وہ اپنی ملک میں اپنے تصرف پر خود مختار ہے سمیع علیم قدیر بصیر یہ ساری اس کی صفات ہیں وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے وہ قدرت رکھتا ہے وہ پکڑ سکتا ہے وہ معاف کر سکتا ہے وہ معاف کرنے پر آئے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا وہ عذاب دینے پر آئے تو کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا اس کی قدرات کے بارے میں اس کی ذات کے بارے میں اس کے افعال کے بارے میں عقیدہ توحید سمجھنا قرآن سے الحد اس کے بعد ہمارا عمل ہے ہے یاد رکھیے بیس فاؤنڈیشن اساس بنیاد عقیدہ اور اس عقیدہ پر عمل ہے اب عمل کے حوالے سے ہمارے سامنے دو فرد ہیں ایک مرد ایک عورت سو اللہ رب العزت نے کچھ احکام مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں رکھے ہیں جیسے سب سے پہلے یہ توحید ہے اور اس کے بعد یہ نماز و روزہ و حج و زکوات ہے اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا ہمارے مورل کیریکٹرز کا ایک پورا فریم ورک ہے اچھائی اور برائی کا امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا ایک پورا نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مردوں اور عورتوں کو یکساں مکلف ٹھہرایا ہے ذمہ دار رکھا ہے اور ان پر فرق قرار دیا سو نماز آدمی پر بھی فرض فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے اللہ یہ کہ عورت کی فطرت اس کی طبعی یا صحت کے حوالے سے جو اس کے ایام ہیں چند دن جو زندگی میں اس پر ہمیشہ اللہ کی طرف سے وارد ہیں ان کی وجہ سے رعایت کر دی وگرنا صحت کے ساتھ فراغت کے ساتھ عورت پر نماز فرض ہے مرد پر نماز فرض ہے پوری اسلامی سوسائٹی مسلم سوسائٹی عقیدہ توحید کے بعد اولین فرض نماز ہے یاد رکھیے نبی علیہ وسلام نے فرمایا سب سے پہلے ان اول ما يحاسب به العبد سب سے پہلے بندے کا جس پر حساب کیا جائے گا عقیدہ کے بعد وہ نماز ہوگا تو میری بہنوں اور بیٹیوں میں تم سب کو اور اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ نماز پر ہم اہتمام کریں کثرت کے ساتھ اس لیے کہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے اور پانچ نمازیں ہیں اور پچاس تھی پچاس سے پانچ کی گئی ہیں اور پچاس کا اجر عنایت کیا گیا ہے عطا کیا گیا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بہنیں بیٹیاں اکثر نماز میں سستی کرتی ہیں گھروں کے حالات چولہا چوکا اور بچوں کا جھنجٹ یا پھر ذہن یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پڑھ لی دو پڑھ لی کبھی پڑھ لی کبھی غائب کر دی کہیں سستی ہو گئی تو اس سستی کی قضا نہ دی یاد رکھیے ان نسلاتا کان المنی کتاب موقوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک نماز مومنین پر لکھت ہے آسمانوں سے موقف ہے اس کا ٹائم اس کا وقت اس کی تعداد اس کی رکعات اس کی حرکات و سکنات سب کچھ اللہ نے فرض کر دیا سو یہ پانچ نمازیں ہیں یہ پچاس تھیں اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر اللہ نہ کرے پچاس نمازیں فرض ہوتی تو نہ مرد پورا اترتے نہ عورتیں کوئی بھی پچاس پر پورا نہ اترتا لیکن قربان جائیں رب العالمین کی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے پچاس فرض کر دی پھر شب پھر مہراج کے وقت ان پچاس کو پانچ کر دیا اور اجر پچاس کا عطا کر دیا فرمایا اجر میں میں کمی نہیں کروں گا تعداد میں پچاس کی بجائے پانچ کر دوں مگر اب وہ پانچ فرض ہیں اور ان کو باقاعدہ ان کے ان کی ان کی شرائط کے ساتھ اس کے اوقات پر مردوں پر باجماعت عورتوں پر گھروں میں اسی طریقہ پر جس طریقہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پڑھ کے دکھائی صحابہ نے بھی دیکھی صحابیات نے بھی دیکھی یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا میری بہنوں اور بیٹیوں ہم خواتین کے اندر اکثر سوالات سامنے آتے ہیں جب بچپن میں تھے گھروں میں دیکھتے کئی بیبیاں بیچاری جو نماز پڑھنا نہیں جانتی ہیں مگر پڑھتی ہیں تو سجدہ زمین میں بالکل لیٹ کے کرتی ہیں بیٹھنے کا انداز ٹھیک نہیں کھڑے ہونے کا انداز ٹھیک نہیں یاد رکھیے نماز میں مردوں اور عورتوں کے حوالے سے شکل میں حیات میں تعداد میں رکعات میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے مردوں پر با جماعت مسجد میں فرض کی اور عورتوں پر گھر میں کیونکہ عورت کے لیے باقاعدہ مسجد میں ہمیشہ آنا یہ ممکن نہیں ہے سو نبی علیہ والسلام نے اس پر وضاحت فرمائی گو کے اللہ کے رسول کے زمانہ میں صحابیات نبی علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ جا کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی یہ ان کا اپنا حرف اپنی رغبت اور محبت اپنے نبی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ نبی کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہ ان کی سمجھ تھی اور ان کی رغبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ رحمت تھی کہ وہ وقت نکال کر رسول اللہ کی امامت میں جا کے مسجد میں نماز پڑھتی ورنہ عورت پر گھر میں نماز فرض چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ عقم آتین بکاتا وہ آتی اللہ و رسول مردوں پر فرض کر دیا کہ مرد مسجد میں آئیں مگر یاد رکھو میں یہ بات بیٹیوں کے عورتوں کے اجتماع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو مسجدوں میں بھیجنے پر عورت کا حصہ ہے تربیت یافتہ عورتیں مسلمان عورتیں دعیات عورتیں اپنے مردوں اپنے بیٹوں اپنے خامدوں اپنے بھائیوں کی تربیت کرتی ہیں گھر سے ان کو تیار کروا کے سنجیدگی کے ساتھ اہمیت کے ساتھ اٹھا کے بھیجتی ہے ایسا نہ ہو اس کے یہ معنی نہ لیے جائیں کہ نماز مسجد میں جانا تو مردوں پر فرض ہے مرد سستی کرے مرد جائے مرد نہ جائے وہ خامت کی حیثیت میں ہو یا باپ میں ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو وہ نہ جائے عورت سمجھے کہ اس کا بوجھ ہے میرا تو نہیں ہے یاد رکھو یہ بوجھ مشترک ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث میں صاف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بہت محبت کرتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے جو ایک دوسرے کو جگائے بی بیوی کو جگا دے بی خامد کو اٹھا دے کہ اٹھو حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک نہ جاگے تو دوسرا وہ دوسرا شوہر بھی ہو سکتا ہے یا بیوی بھی ہو سکتی ہے پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگائے اب آپ سوچئے اس حد تک ہمارے گھروں میں کب اہتمام ہوتا ہے بیویاں سمجھتی ہی نہیں اس بات کو یا خامت اجازت نہیں دیتے جبکہ یہ بالکل غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے پر بہت راضی ہوتا ہے بڑی رحمت نازل کرتا ہے جس میں دونوں شریک حیات ایک دوسرے کو اللہ کی اطاعت پر جگائیں اٹھائیں اور نماز پر کھڑا کریں تو مردوں پر یہ مسجد میں جا کے پڑھنا فرض ہے اور عورتوں پر گھر میں اور اس کے اوقات اور اس کا اہتمام اور اس کے ارکان اور اس کی تسبیحات اور اس کا قیام رکوع سجدہ تشاہد جبکہ ان چاروں چیزوں میں ہمارے اندر بہت سارا خلل اور خرابی ہوتی ہے ورکنگ لیڈیز کی نمازیں اکثر و بیشتر ضائع ہوتی ہیں حتیٰ کہ گھروں میں رہنے والی بھی بیچاریاں چولہے چوکے میں اور بال بچوں کے جھنجٹ میں نمازیں ضائع کر بیٹھتی ہیں یاد رکھیے سب سے اہم عمل عقیدہ کے بعد توحید کے بعد نماز ہے جو کسی شکل میں معاف نہیں ہوگا چھوڑا نہیں جائے گا پوچھا جائے گا بچے کا رونا اپنی جگہ مہمان کی چائے لیٹ ہو جانا اپنی جگہ کوئی اور جھنجٹ کام اپنی جگہ لیکن بر وقت نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل اور سب سے ضروری حکم ہے ایسا نہ ہو جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے مرد حضرات مسجد میں چلے گئے عورتیں اپنے جھنجٹ میں لگی ہوئی ہیں تو ظہر کی نماز آ رہا تک غائب ہے عصر اتنا لیٹ ہو گئی کہ مغرب غروب آفتاب ہونے والا ہے اور مغرب عشاء کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی اور پھر جو بہنیں بیٹیاں اس ٹیلی ویژن کی مرد میں مبتلا ہیں اللہ میرا معاف کرے وہ کتنے ادنا کام میں ٹی وی ڈراما پر قسط پر معمولی سی تفریح پر اسکرین پر بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہ جاتی ہیں تو عقیدہ کے بعد تربیت کا آغاز نماز سے ہے اور نماز اہم ترین رکن ہے اسلام کا و عماد الدین عماد الدین یاد رکھو میری بہنوں بیٹیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون کہا ستون پلر اب آپ سوچئے کہ چھت پلر کے بغیر نہیں ٹھہرتی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام موجود ہے جبکہ ہماری نماز موجود نہیں ہے اسکول گوئنگ گرلز ہماری بچیاں جن پر نماز فرض ہے کم از کم اور یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلام نے سات برس سے لے کر اور دس سال کی عمر میں تو مار پیٹ کا حکم دے کر نماز کو فرض کیا اب اسکول جانے والی بیٹیاں ہمارے سارے government school private school colleges کہیں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا زہر اور عصر دو نمازیں ضائع ہو جاتی اور اسکول جاتے وقت یا دفتر جاتے وقت فجر کی نماز آیا ہو جاتی کپڑے پہننے تیاری کرنا آنا جانا بھاگ دوڑ اسکول جانا وین آ گئی ماں پریشان ہے بیٹیاں بھاگ دوڑ کر رہی اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی منہ ہاتھ دھویا برش کیا کپڑے بدلے یونیفارم پہنی یہ جا اور ہو جا ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا عمل ہم ضائع کر رہے ہیں کتنی ادنا قیمت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد حمم تو انعام اور اب میں نے یہ چاہا کہ میں ایندھن اکٹھا کروں پھر میں آزان دلواؤں پھر میں لوگوں مؤزل سے کہوں آزان دے اور میں دیکھوں کہ جس جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا اور خاص کر مرد اس گھر سے مسجد کو نہیں آتے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اس گھر پہ لکڑیاں ڈال کے آگ جلا کے سب کو جلا دوں جتنے اس کے اندر ہیں بے من کی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس میں چھوٹے بچے ہیں یا اس میں عورتیں ہیں جن پر مسجدوں میں آنا تو فرض نہیں ہے یاد رکھیے اسلام تربیت ہے اسلام عمل ہے اسلام خالی کلمہ نہیں ہے پانچ کلمے چھ کلمے دوہرا دہرا لیے رٹا لگا لیا کلمہ اصل ایک ہے توحید کا توحید کا کلمہ اصل کلمہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دے کے اتارا نازل فرمایا ہم ایک ہی جگہ کلمے چھ بنائے بیٹھے ہیں اور حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ عمل ہمارے پانچ پورے نہیں ہوتے نمازیں پانچ پوری نہیں ہوتی اسلام عمل ہے اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا یاد رکھیے اسلام تہذیب ہے اسلام ایک کلچر ہے سولاشن ہے آج ہم اسلامی تہذیب کو کہیں پریزنٹ نہیں کر رہے اسلامی تہذیب نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے نہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے نہ ہمارا عمل صحیح ہے نہ اس عمل کی بنیاد پر ہمارے اندر دعوت ہے نہ اس دعوت کی بنیاد پر ہمارے افراد کی جماعت ہے نہ اس جماعت کی تربیت ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم کافروں کے سامنے کوئی خالص اسلامی تہذیب پیش نہیں کر پائے اور یاد رکھو میری بہنوں اور بیٹیوں خواتین تہذیب سولہ کلچر معاشرت یہ جتنے لفظ ہیں اللہ کی قسم یہ سارے لفظ گھوم گھام کے عورت تک پہنچتے ہیں خاتون خانہ تک آتے ہیں یہ جس کو ہم بولتے ہیں نا سوسائٹی یا سوشیولوجی یا کلچر یا سولہ یہ جتنے لفظ ہیں تہذیب اور تمدن اور معاشرت اور رحم سہم اور بود و باش یہ جتنے الفاظ ہیں یہ عورت کے گرد گھومتے ہیں تحویب عورت سے چلتی ہے معاشرہ عورت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے تمدن مدنیت سیولائزیشن عورتوں سے مکمل ہوتی ہے اگر عورتیں اسلام کی چھتری بھی ہوں اسلام کے سائے تلے ہوں اللہ کے دین پر قائم ہوں شرع اللہ پر کھڑی ہوں تو صحیح اسلامی تہذیب دنیا میں ریپریزنٹ کی جا سکتی ہے اور اگر خدا نہ خاص سمح اللہ اللہ نہ کرے اگر آج جیسی حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری عورت وہ اسلامی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے اپنے کاندوں کو اپنی ذات کو اس لیے آگے نہیں بڑھایا کہ میں بھی اللہ کے دین کا کوئی کام کروں وہ سمجھتی ہے کہ میں تو شمع محفل ہوں میرا کہنا میرا زندگی میں رول تو بس سجنا سورنا ہے بننا ٹھننا ہے بیوٹیفیکیشن ہے آرنامنٹس ہیں اور فلاں خوبصورتی اور فلاں یہ اور ہوم اکنامکس ہے غلط ہے قسم باللہ یہ غلط ہے کافروں نے ظالموں نے یہودیوں عیسائیوں نے عورتوں کو حوا کی بیٹیوں کو گمراہ کر دیا اس کا جو بہت عظیم رول ہے دنیا میں جو اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کی پارٹیسپیشن ہے اس سے ڈپرائب کر دیا محروم کر دیا اس کو صرف ایک سنگار میز کے سامنے کھڑے ہونے والا بت بنا اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ وہ بناوٹ سے بناؤ سنگھار سے سجاوٹ سے آ رہی ہو خالی ہو پتا نہیں مگر اسلام مکمل دین ہے اسلام عورت کو اس کا حقوق اس کے فرائض اس کے حقوق اس کے فرائض اس کی حیثیت اس کی رسپانسبلٹیز اس کا رول معاشرے میں اس کی اہمیت کیا ہے اسلام یہ سکھا ہمارے ہاں خرابی اصل یہ ہے کہ ہماری عورتیں اسلام کو اپنا سمجھتی نہیں ہیں بلکہ اسلامی بات عورتوں کے اندر کرنا چھوڑو جی کیا مولون بنو گی اتنا لمبا ٹینٹ نما برقع اوڑو گی وہاں درس سننے جاؤ گی فلانی مسجد میں جاؤ گی آؤ کانوینٹ میں چلتے ہیں ایف جے میں چلتے ہیں کنیڈ میں چلتے ہیں ہماری پڑھی لکھی کلاس بیچاری بیٹیوں بچیوں کی اس ذہن سے چلتی ہماری بیٹیاں ہماری مسلمان عورتیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں جن کو پیدا ہوتے گڑتی دی گئی ہے عقیقہ ان کا ہوا ہے نکاح ان کے ہوئے ہیں وہ نام اسلامی رکھتی ہیں مگر وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پلس نہیں کر رہی وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام تو اتنا اتنا ٹف ہے ہے مشکل میں اس سے وہ پتہ نہیں کتنی قید ہے میں اسے دور بھاگوں ہماری عورتوں کی نگاہ میں اسلام کی کوئی اہمیت کوئی وقت امپورٹنس نہیں بچی اللہ اکبر جبکہ حقیقت یہ ہے ہمارے لیے جو زمانے مثال تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلاۃ وسلام کی صحابیات اگر ہم ان کی سیرت کو ان کے کردار کو کھنگالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ عورتیں دنیا میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتی تھیں اسلام کے مقابل سب سے زیادہ مدینہ منورہ کی عورت کی نگاہ میں موسٹ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز تھی تو اسلام تھا جبکہ آج پاکستان کی عورت کی نگاہ میں بلکہ عرب خلیج کی عورتوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ غیر اہم چیز اسلام وہ کہتی چھوڑو چھوڑو کوئی بات نہیں ہے مذہب ٹوٹ جائے شریعت ٹوٹ جائے اللہ روٹ جائے حکم اللہ کے ٹوٹ جائے میں بے پرد ہو جاؤں میں اوریاں ہو جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میری نمازیں رہ جائیں میرا دین رہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں اس وقت اس موقع پر صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام کو صحابیات نے کتنی امپورٹنس دی تھی اس مقصد کے لیے کہ میری بیٹیاں اور بہنیں جو اسکول میں اور کالج میں اور یونیورسٹی میں اور آفس گوئنگ ورکنگ کلاس کی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہماری اصل ذمہ داری ہماری اصل دولت اللہ کا دین ہے دین اسلام ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ صحابیات تاریخ اسلامی میں بڑا مقام رکھتی ہیں اور اللہ کرے میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ساری بہنوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب فارغ وقت ہو اسکول سے کالج سے کورس سے تو پھر بہنیں بیٹیاں صحابیات کی سیرت کو پڑھیں ان کی سیرت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے عورتوں کے سیکٹر میں صحابیات مشعل راہ کام کرتی ہیں تو ایک مسلم خاتون ایک صحابیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی ایک نیک خاتون ام سلیم رضی اللہ بہت باوقار اور بلند پایا مسلم خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ و اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے اور احترام کرتے اس نیک خاتون نے اسلام کو قبول کیا آپ دیکھ دیئے ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے بچے بچیاں ان کو اسلام کی اہمیت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ باپ مسلمان ماں مسلمان نانا دادا مسلمان ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہیں کیا ایک چیز ہم نے ارن نہیں کی گین نہیں کیا حاصل نہیں کیا وہ ہمیں اللہ نے وراثتن دے دی تھی اب موروثی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ام سلیم رضی اللہ عنہا اسلام میں داخل ہوئی تھی کفر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوہ ہو گئی اب مدینہ مربرہ کا ماحول بڑی عسرت کی اور تنگی کی زندگی اور اس زندگی میں جہاں چند نفوس مسلمان ہیں اور پوری دنیا کافر ہے اس حالات میں اتنے سخت معاشرے میں اتنے حالات میں دیوگی کا داغ لگ گیا ساتھی فوت ہو گیا خامد ان کا فوت ہو گیا اب ام سلیم رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئی آپ ذرا تصور کیجئے ہماری آج کی زندگی میں جبکہ اتنی تعلیم اتنے وسائل روزگار کے اور ایسے کے مگر دیوگی کا داغ اور ساتھ ٹوٹ جانا یہ کتنا بڑا بوجھ ہے اور کتنا بڑا غم ہے سو ام سلیم رضی اللہ عنہ کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کے خامد فوت ہو گئے اور وہ تنہا رہ گئی بنا خامد کے ابو طلحہ نام کا ایک شخص مدینہ مرورہ میں بستا تھا بابقار آدمی تھا سردار تھا مالدار تھا اسٹیٹس مین تھا اسٹیٹس مین مگر مسلمان نہیں تھا ابو طلحہ کو جب پتا چلا کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہیں خامد نہیں ہے تنہا ہے بے سہارا ہے تو ابو طلحہ نے اپنی شادی کا پیغام بھیج دیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں کہ میں آپ کو شادی کے لیے پیشکش کرتا ہوں میں آپ کو سہارا دیتا ہوں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اب ذرا تصور کیجئے بیوگی غربت پھر اسلام کے اندر تازہ تازہ آئی ہوئی اور اس وقت کا معاشرہ بڑی ٹینشن کا کفر کے خلاف ہر وقت ٹینشن کوئی مالی مسائل نہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا نکاح کا ابو طلحہ نے انصاری نے ابو طلحہ کافر مشرق ام سلیم مسلمہ اللہ اکبر قربان جائیں احادیث و روایات کو نکال کے دیکھیے میری بیٹیوں یعنی ایسی چیزوں کو پڑھا کرو کہنے لگی ابو طلحہ خود آئے چل کے پیغام بھی دیا اپنا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہنے لگی ماں مسلو کا یا طلحہ یردو ابو طلحہ آپ جیسے آدمی کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا آپ جیسے آدمی کو رشتے سے جواب نہیں دیا جا سکتا بلاکن نقد کافر ہوں آنا امراۃ تم مسلمتم ٹھیک ہے میں بیوہ ہوں میں محتاج ہوں میں ضرورت مند ہوں میں بے سہارا ہوں مگر میں مسلمان ہوں اسلام لائی ہوں اللہ پر رسول اللہ پر توحید پر اور تو بڑا سردار ہے بڑا مالدار ہے مدینہ میں تیرا محل ہے تیرا پکا قلعہ ہے تیرا بڑا سٹیٹس ہے منصب ہے تیرے جیسے کو میرے جیسی عورت انکار نہیں کر سکتی لیکن تو کافر ہے میں مسلمان ہوں میں تیرا نکاح کا پیغام قبول نہیں کرتی اللہ اکبر اب ذرا تصور کیجئے ہمارے ہاں اللہ عورتیں بیچاری ایف ایس سی کر لی بی ایس سی پاس ہو گئی نوکری کرنے کے لیے مولوی صاحب کی میاں صاحب کی کسی اچھے دیندار گھرانے کی بیٹی تھی اب دیکھو بیٹی کہاں جا رہی ہو کہ جی میں نے وہاں جاب جوائن کر لیا ہے فلانی کمپنی میں نوکری کی ہے اچھا بیٹی وہ چادر وہ برقع تمہارا وہ کہ جی دیکھو نا جی اب دیکھو نا جی پیٹ بھی تو پاپی پیٹ پالنا ہے نا جاب کرنا ہے نا جی مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے نا جی میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے یہ بیچاری کمزور سی بیٹیاں ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر کے کیا کر رہی ہوتی ہیں چادر کو برقع کو پردہ کو اسلامیت کو اسلامی تہذیب کو اللہ کے دین کو اصل اہم نعمت اور دولت کو پھکرا رہی ہوتی ہیں کس چیز پر کہ جی مجھے پانچ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے کسی حالانکہ پانچ دس ہزار بھی نہیں اللہ کی قسم ذلتیں میں دیکھتا ہوں کہ پی سی او پر ڈائیو کی بس پر اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پر اور گھٹیا اڈوں پر عورتیں کام کرنے جاتی ہیں ان گھروں کی عورتیں جن کی دادیاں برقے پہنتی تھی نانیاں برقے پہنتی تھی اب یہ نواسیاں یہ پوتیاں یہ ساری کی ساری اسلام کی چھٹی کرا کے چادریں وادریں اتار کے برقے سب لپیٹ سبیٹ کے وہ بالکل ایک ایک وہ رسی کی بل کھائی رسی کی طرح کا دوپٹہ گھر گلے میں ڈالا ہوا کوئی مقصد نہیں اس کا اور یہ بیچاری اب جا رہی ہیں کیا چھوڑا تو نے اور کیا کمایا تو نے نعمت کو اور دولت کو ٹھکرایا تو نے اور ذلت کو اختیار کیا تو نے قربان جائیں ام سلیم رضی اللہ عنہا کے اسلام سے پیار تھا کہنے لگی ابو طلحہ آپ جیسے آدمی کو میرے جیسی عورت انکار نہیں کر سکتی عام طور پر لیکن میں انکار کروں گی اس لیے کہ میں مسلمہ ہوں میں مومنہ ہوں میں معاہدہ ہوں میں اللہ پر اسلام لائی ہوں میرے پاس اسلام کی دولت ہے تو اس دولت سے خالی ہے میں تیرے ساتھ نہیں کر سکتی تیرا میرا ساتھ نہیں بن سکتا ہاں ان مسلم آگے کہنے لگی اگر تو اسلام لے آئے فضا کا مہری تو پھر میں اسلام کے لیے اتنی قربانی دینے کو تیار ہوں کہ میرا مہر حق المہر تیرا اسلام ہی ہو جائے گا بلا سالوں کا سوا ہو اور تیرے اسلام کے سوا میں اور کوئی زیور کپڑا لتا کوٹھی بنگلہ کچھ نہیں مانگوں گی ان تسلم اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے فضا کا مہری تو پھر وہی اسلام میرا مہر ہوگا اب ذرا تصور کرو یہاں ہمارے کالجوں کی پرنسپل جو بچیوں کی تربیت میں کوتاہیاں کرتی ہیں ان کی نگاہ میں اسلام کیا اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کیا دولت تھی جس کو ہم نے گوایا ہے اس سردار نے ابو طلحہ نے وہ سٹیٹس مین تھا اس نے جواب سنا کہ دیکھو بیوہ عورت ہے روٹی سے محتاج ہے پلے اس کے دمڑی نہیں ہے بے سہارا کھڑی ہے میں اتنا باوقار سٹیٹس مین اتنا بڑا آدمی اس نے جب دیکھا کہ وہ عورت میرے پیغام کو قبول نہیں کر رہی اس نے شرط لگائی کہتی ہے کہ اگر تو اسلام لے آئے فضا کا مہری اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ کو ام سلیم کی اس دعوت نے اتنا متاثر کیا کہ کوئی دولت کوئی زیور گہنا کپڑا مطالبہ نہیں ہے اس کا مطالبہ مذہب ہے دین ہے توحید ہے یہ مجھے شرک سے کفر سے اسلام میں داخل کرنا چاہتی ہے مجھے جہنم سے کھینچ کے جنت میں لے جانا چاہتی ہے روایتوں میں ہم نے پڑا فاسلما اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان ان ان کو جمع کر دیا کی شادی ہو گئی کے بچے ہوئے ان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی اور یہ اس عورت کے اسلام کی قدر دانی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ میری بہنوں ہمارے اندر اسلام کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اللہ کی قسم صرف اس وجہ سے کہ ہماری تہذیب اور تمدن اور ثقافت ہم نے اس کو عقیدہ پر توحید پر اور اللہ کی کتاب پر اور دعوت پر کھڑا نہیں کیا معاشرہ کی الحمد بے شمار تھی اور وہ ساری مثالیں حدیث کے ذخیرہ دیش بہا میں موجود ہیں نبی علیہ السلات نے عورتوں کی تربیت فرمائی عورتوں کو آپ نے وقت دیا عورتیں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے الصالحہ المرۃ الصالحہ ہماری نگاہ میں آج ایک بہترین عورت کون سی ہے ایک خوبصورت عورت ایک بڑے فگر والی عورت ایک ایسی عورت جس کو کوئی فلم سٹار بھی پسند کر لے جس کو دنیا کہیں کہ ہاں جی اس کا اس کا لباس اس کا ماڈل اس کا ڈیزائن اس کا بیوٹیفیکیشن اس کا جی فلاں ٹیلنٹ اس کی فلاں لائکنگ ہمارے نگاہ میں یہ معیار ہے اور محمد رسول اللہ سید الانبیاء سید الابلین والآخرین کیا فرماتے ہیں دنیا کلحا متاعن یہ دنیا تو ساری کی ساری سامان ہی ہے ساد و سامان ہے زندگی کا و متا دنیا المرات والا اور دنیا کے متا میں سب سے بہتر دولت کیا ہے ایک نیک عورت ہے صالح عورت ہے سوچ لیجیے کہنے والا محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کلوا متا فرمایا ساری دنیا ساد و سامان ہے یہ گھر یہ کوٹیاں یہ سامان یہ بنگلے یہ بیٹے یہ اموال یہ جتنے بیلنس جو کچھ گنا قرآن مجید میں فرمایا متا ہے جو دنیا کا سامان مگر اس سارے سامان میں سب سے بہتر متا کون سا ہے الصالحہ ایک نیک عورت ہے نیک عورت نیک عورت ہے ماں کی شکل میں ہو تو اس کی الگ رحمتیں ہیں بیوی کی شکل میں ہو تو اس کی الگ برکتیں ہیں وہ بہن کی شکل میں ہو تو اس کی الگ محبتیں ہیں المر الصالحہ ایک نیک عورت ہے ایک نیک عورت نیک عورت کون سی ہوگی نماز کی پابند روزے کی پابند اسلام کی پابند شرع اللہ کی پابند توحید کی پابند غیر اللہ کے سامنے نہیں جانا کہیں جا کے ماتھا نہیں دیکھنا کسی کے ساتھ عقیدتیں رشتے نہیں جوڑنے آسیں امیدیں نہیں باندھنی کسی کی خیانت نہ اللہ کی نہ اپنے ماں باپ کی نہ اپنے خامت کی کسی کی خیانت نہیں کرنی جرم گناہ نہیں کرنا شیطان کو اپنے دل میں کوئی راہ نہیں دینا کافروں کو اپنی تہذیب میں کوئی انٹرنس کوئی مدخل نہیں دینا مر اکسات اللہ کے رسول ایک طرف یہ فرماتے ہیں دوسری طرف مردوں کو حکم دیا تزوجو نکاح کرو شادیاں کرو جوڑے بناؤ معاشرہ قائم کرو سوسائٹی اسٹیبلش کرو مگر اختر بذات دین دین والی عورتیں نیکی والی عورتیں اسلام والی عورتیں پردہ والی عورتیں حیا والی عورتیں ان کو اختیار کرو آج ہمارے ہاں اس کے بھی الٹ ہے مردوں کی بیچاروں کی تربیت نہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کسی گھر میں پتا چلے کہ جی بیٹی ہے جوان ہے رشتہ ہے رشتے کا کہ جی اس نے پڑھا کیا ہے اگر پتہ چل جائے کہ جی اس نے تو قرآن مجید پڑھا ترجمہ پڑھا سورت نور پڑھی وہ قرآن پڑھی ہے حدیث پڑھی ہے کہتے ہیں چھوڑو مولمن ہم نے کیا کرنی جاہل بیچارے اس قسم کی حماقت کرتے ہیں اور اسی طرح وہ ماں باپ جن کی تربیت نہیں وہ نوجوانوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے دولہا تلاش کرتے وقت بھی یہی کہ یہ کسی بینک میں نوکر ہے کسی اچھے گریڈ پر ہے کہیں رشوت کی جگہ پر ہے کہیں گلچھرے اڑانے پر ہے نبی علیہ السلاط و نے پریفرنس پرائرٹی ترجیح کس کو دیا اختر بذات دین دین کو دین کو اختیار کر لڑکی دین والی ہو لڑکا دین والا ہو دین تربیت ہے دین تعلیم ہے دین عقیدہ ہے دین سوشل کیریکٹر ہے اس کا کنڈکٹ ہے دین عمل ہے دعوت ہے دین جہاد ہے دین گنگا نہیں ہے دین اللہ کی قسم سمن بکمن نہ آگے کا پتا نہ پیچھے کا نہ دشمنوں کا نہ کافروں کا نہ نہ مسلمانوں کی کمزوریوں کا نہ عزتوں کا نہ کشمیر فلسطین کا کوئی خیال نہیں یہ کوئی دین نہیں مرا تو سوالحات نیک عورت دنیا کا سب سے بہتر بتا ہے خامد کے بارے میں عورت کے حوالے سے اور عورت کے بارے میں خامد کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت بطور بیوی کے مثالی بیوی کون سی ہوگی اللہ اکبر فرمایا ان امرہ اطاعت ہو ہماری ہماری سوسائٹی ہماری بہنیں بیٹیاں آج کا بہت بڑا مسئلہ گھر گھر ٹینشن تسل آپس میں الجھنے ایک دوسرے کے ساتھ عدم توافق یاد رکھیے جب ایک نیک مسلم صالحہ عورت ہوگی تو وہ اپنے کیریکٹر کو قرآن سے بلڈ اپ کرے گی وہ اپنا میک اپ کٹ کسی کمپنی سے بنانے والی سے نہیں لے گی بلکہ وہ اپنی میک اپ کٹ قرآن سے سورت النساء سے سورت النور سے سورت فرقان سے سورت حجرات سے اللہ کے قرآن سے اپنا میک اپ کٹ پورا میک اپ باکس سے لے گی ہمیں ظالموں نے کافروں نے دھوکے دے کر کہا کہ جی خوبصورتی عورت کے لیے ایسا ایسا ہے اور خوبصورتی کے لیے یہ کٹیں ملتی ہیں بازاروں سے لے لو اور کم بختوں ظالموں یہ بازار کی مصنوعی کٹیں مصنوعی حسن دیں گی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کی قسم اللہ کا دین اسلام یہ قرآن یہ حقیقی شخصی روحانی ذاتی حسن دے گا جس کا کوئی توڑ نہیں جس کا کوئی کاٹ نہیں اللہ پر ایمان کے بعد عقیدہ کے بعد نماز روزہ حج و زکات کے بعد معاشرے کی ابتدا میں عورت خامد کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتی ہے ایک یونٹ استوار ہوتا ہے ایک نیا یونٹ انسٹال ہوتا ہے اس میں ایک حامد ہے ایک اس کی بیوی ہے ان دونوں کے درمیان ایک میٹریمونیل ایک ازدواجی زندگی ہے اس زندگی میں محبت ہو اخلاص ہو خلوص ہو وفا ہو اور اس کے اوپر شرع اللہ کی چادر ہو اللہ کا پردہ ہو اللہ کی اطاعت ہو رسول اللہ کی اطاعت ہو رسول اللہ کی محبت ہو دونوں میاں بیوی آپس میں مخلص ہیں پیار کا رشتہ ہے وفا کا رشتہ ہے اخلاص ہے ایک دوسرے کے ساتھ دیانت کے ساتھ مگر دونوں اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ پہلے مخلص یہ جو عادت اور روش اختیار کر لی جاتی ہے کہ نیک گھروں کی بیٹیاں کہیں غلطی سے بے دین لڑکوں کے پلے بند گئی تو دو سال کے بعد کہیں دیکھا اب وہ بیچاری برقع چھوڑ کے خامت کے ساتھ اس کی داڑھی نہیں ہے اس کا برقع نہیں ہے بھائی تم دونوں کو کیا ہوا تو وہ بیچاری کہہ دے گی کہ جی میں کیا کر سکتی تھی ماں باپ نے بیا دی دیکھو نا جی زندگی اس کے ساتھ گزار غلط ہے اطاعت شریعت شریعت کے کے اندر تحت محبت شریعت کے تابع زندگی شریعت کے کنٹرول میں شرع اللہ اہم ہے شرع اللہ اس کے بعد ہے ساری حیثیتیں دوسروں کی سب سے پہلی حیثیت لازمی شرع اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک یونٹ استوار کیا خامد بہرحال برتر ہے اس کا مقام افضل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبام نگران مانیٹر مقرر کیا یہاں بھی سمجھو یہ جو آج جاہل این جی اوز کی عورتیں گمراہ کرتی ہیں وہ میری برابر ہے میں اس کی برابری کا دعویٰ کرتی ہوں ہم اور وہ دونوں ایک ہیں برابر کے پہیے ہیں یکساں مرد و زن ہیں ایسے پسند چل میری لائکنگ اور پسند چل نہیں غلط ہے اللہ نے جب قرآن میں کہہ دی الرجال قوامون علی النساء اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں پر قوام نگران مانیٹر مقرر کر دیا خامد جاتا ہے نکاح کر کے بیوی کو نکاح سے لے کے آتا ہے یہ ذمہ دار ٹھہرتا ہے یہ مصول ہے یہ مکلف ہے اس کی حفاظت کرے گا اس کی عزمت اور عزت کی حفاظت کرے گا آبرو کی حفاظت کرے گا اس کے خرچے اٹھائے گا اس کے سارے کفالت کرے گا اس کے سارے بوجھ برداشت کرے گا پھر یہ نگرانی کرے گا یہ گھر چلائے گا شریعت کو نافذ کرے گا وہ چھوٹا سا منی پاکستان ہوگا اس پاکستان میں یہ خامت صدر ہوگا یہ بیوی وزیر اعظم ہوگی وہ بچے وہاں کے رعایا ہوں گے وہ چار کمرے کا پاکستان چار صوبوں کا نہیں چار کمرے کا ایک منی پاکستان ہوگا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا رب رحمان ہوگا قرآن ہوگا محمد ہوگا ہوگا اس طرح یہ گھر استوار نبی علیہ السلام نے فرمایا مرات الصالحہ نیک بیوی کون سی ہے اگر خامد امرہ اطاعت ہو خامد نے حکم دیا بھائی ایسے کرنا ہے ایسے کرو یہ پالیسی رکھنی ہے گھر گھر کی ہم نے پردہ چلے گا شریعت چلے گی ٹیلی ویژن نہیں چلے گا ایسے گناہ اور کے کام نہیں چلیں گے اور سر جھاڑ منہ پھاڑ اور بے پرد گلی میں میں کھڑی ہو کے پڑوس گپے ہانکنا نہیں چلے گا اکثر و بیشتر چھوٹی گلیوں گلیوں میں میں تنگ جو منظر دیکھنے میں آتے ہیں کامت چلا گیا ہے اس نے حکم دیا تھا اس نے منع کیا تھا وہ کسی مسجد میں جاتا تھا جماعت الدعوہ کے کسی مرکز سے وابستہ ہے وہ بیری کو روکتا ہے ٹوکتا ہے منع کرتا ہے یہ جب وہ چلی جاتی ہے نافرمانی کر جب وہ چلا جاتا ہے نافرمانی کرتی اطاعت نہیں کرتی فرمایا ان ہمارا ہاں اطاعت ہو اگر خامد حکم دے دیکھو تم میری بیوی ہو شریک حیات ہو زندگی کے ہم سفر ہو تم ایسے چلنا ہے میں یہ چاہتا ہوں اللہ کا یہ حکم ہے قرآن کی یہ آیت ہے رسول کا یہ فرمان ہے اس کے اطاعت ہو اس کی اطاعت کرے نیک عورت کی خوبی یہ ہے صفت یہ ہے کہ چپ چاپ سرکشی نہیں تمرد نہیں اپنے خامد کی اطاعت کر لے کہ بھائی اسی میں خیر ہے میں مانوں گی ان نظارہ علیحا سررت ہو سررت ہو فرمایا باہر سے آئے بیوی کو دیکھے ٹھیک ہے کہ یہ گھر میں تھی بچوں نے پریشان کیا اخراجات نے پریشان کیا پاس پڑوس کے مسائل ہوں گے لیکن ان نظر علیحا سررت ہو جب باہر سے آ کے بیوی پر نظر ڈالے تو یہ اس انداز میں بیٹھی ہو اپنے آپ کو انتظار میں رکھے ہوئے ہو کم از کم اپنا منہ ماتھا ٹھیک کیا ہو کنگھی پٹی کر رکھی ہو بال طریقے سے بنائے ہوئے ہو ماتھے پر ایک مسکراہٹ سجائے میرا خامد ہے شریک حیات ہے ہم دونوں ہم سفر ہیں وہ باہر کا کام کرتا ہے میں گھر کے بوجھ اٹھاتی ہوں وہ آئے تو میں اس طرح ریسیپشن کروں استقبال کروں کہ وہ خوش ہو جائے نظر علیہ ان نظر علیہ سرت ہو اگر وہ با کی بیوی کو دیکھے تو یہ کھلے ماتھے کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرے مرحبا کہے استقبال کرے کوئی مسئلہ ہے ٹینشن ہے بٹھا کے آرام سے بعد میں بات ہو لیکن وہ تیوری چڑھا کے بل چڑھا کے ماتھے پہ اور سلوٹیں ڈال کے اس طرح بالکل جس سے گھر ٹوٹ جائے غلط نبی علیہ السلام والسلام نے کتنی ہی خوبیاں بیان فرمائی اللہ فرمایا ان اقسم علیہ ابرت ہو بیوی کو قسم دے دے خامد تو نیک بیوی صالحہ مراک الصالحہ اپنے خامد کی قسم کا خیال رکھے اس کی لاج خیال رکھے میرے خامد نے میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے میں یہ کروں اور میں نے اکثر دیکھا شکایات آتی ہیں معاملات آتے ہیں نوجوان تھا اب اس کی شادی ہو گئی ہے شادی وہ ایسے گھرانے سے لے آیا ہے جہاں دینی تربیت نہیں اب وہ مرکز میں دعوت میں آتا ہے جماعت الدعوہ میں لشکر طیبہ میں تربیت اس نے لے لی ہے اب وہ اپنی بیوی کو چاہتا ہے کہ میری بیوی ہو میری حکم کی پابند ہو شریعت پر چلے میں اس کو کہوں کہ ٹھیک ہے میرے گھر میں تو اب تو پردہ کرتی ہے لیکن جب تو مائکے جائے گی ننحال میں جائے گی تو پھر تیرے کزن آئیں گے خاندہ پھوپی کے چچا کے ماموں کے تیرے بیٹے فرسٹ سیکنڈ کزن آئیں گے ان سے پردہ کرنا ہم نے دیکھا کئی بیوی کو بھیجتے وقت قسمیں دیتے ہیں اچھا دیکھو میں تمہیں قسم دیتا ہوں وہاں جا کے ایسا ایسا کرو گی اللہ کے رسول نے فرمایا اقسم علیہ ابرت ہو مرعت الصالحہ خامد قسم دے دے تو بیوی اس کی قسم کی لاج رکھے پورا کرے اللہ فرمایا انخواب اگر یہ سفر پر گیا ہے نصحت ہو وہ اس کی خیر خواہی کرے فی نفس و مال ہی اپنی آبرو میں اپنی عزت میں اپنی عزمت میں اپنی ذات میں اور اس کے مال میں یہ مراد کے اسلامی معیار ہیں قرآنی معیار اسلامی تہذیب و تمدن کے روشن خد و خال جن پر ایک اسلامی معاشرہ اسٹیبلش کیا جانا چاہیے مگر اس میں مردوں کی تربیت اور عورتوں کی تربیت یکساں ہوگی تو یہ معاشرہ صحیح معنی پہ استوار ہوگا ایسا نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری اطاعتیں اور یہ پابندیاں اور یہ حکام عورتوں پر ہی دیے ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے آدمیوں کے پاس بیٹھتے تو ان کو صاف صاف کہتے استوزو بن نساء خیرہ دیکھو عورتوں سے اچھا سلوک رکھا کرو خیر کا لفظ کسرت سے بولا آپ نے فرمایا خیرکم رکم خیر رکم لے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے وہ آنا خیرکم رکم لے میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان خلقنا من ضلع اللہ کے نبی مردوں کی تربیت فرماتے کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی شدت نہیں کرنی مار پیٹ نہیں کرنی گالی گلوچ نہیں کرنی یہ سارے الفاظ ہیں حدیث پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے اپنے ساتھیوں مردوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو بڑا حرص تھا کہ میری امت کی بیٹیاں میری صحابیات ان سب کے گھر بنے رہیں گھر ان کے سمرے رہیں تو آپ مردوں کو بھی حکم دیتے اصلاح فرماتے اور عورتوں کو بھی حکم دیتے اصلاح فرماتے اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں تھے تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالی نے جہنم دکھائی اللہ نے مجھے جہنم دکھائی اور میں نے دیکھا اکثر اہل ہم جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں تو حدیث میں آتا کہ عورتیں گھبرا اٹھی رسول اللہ کیوں ایسا کیوں ہے عورتیں جہنم میں آگ میں زیادہ کیوں جلیں گی فرمایا بے کفر ہننا اللہ کے رسول نے لفظ بول دیا بے کفر ہننا اپنے کفر کے سبب اب اور پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ایمان لائی ہیں مگر کفر کے معنی کبھی انکار ہے کبھی ناشکری ہے کفر بمانا کفران ہے بکفر ہننا فرمایا تمہاری ناشکری کے سبب تم آگ میں جلو گی زیادہ عورتوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی تم کثرت سے لانت ملامت کرتی ہو گالی گلوچ کرتی ہو شدت زبان میں رکھتی ہو اور خامد کی اپنے پارٹنر کی عشیر کی اپنے بیٹ اپنے اپنے شریک سفر کی ناشکری کرتی ہو ناشکری اب ذرا دیکھیے ہم دیکھیں ہم اس حدیث پر میں اپنے گھر اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں ہمارا معاشرہ اکثر و بیشتر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بیبیاں بہنیں جب لڑ پڑتی ہیں غصہ ہوتی ہیں تو پھر زبان میں کوئی کنٹرول نہیں رکھتی یوگ سر لانا لانت ملامت شدت پھٹکار تو تکار کثرت سے کرتی ہیں ویکفر نل اور اپنے خامد کی اپنے زندگی کا ساتھی پارٹنر لائف پارٹنر شریک حیات اس کی ناشکری کرتی ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو احسمتا اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ پوری زندگی اچھا کھانا پینا خیر سلوک کپڑے لتے چوڑی زیور گہنا سب دیتا رہے رأت من کا شیم پھر وہ دیکھے کہ اب کہیں کمی آ گئی ہے تو کیا کہے گی بجت تو من کا خیرن قط تو جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی سکھ پایا ہی نہیں اور یہ دیکھنے میں آیا میرے تو بھاگ پھوٹ گئے میں تو نصیبوں جلی پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا دیکھا تھا تمہارے پاس کیا دھرا تھا میری تو قسمت پھوٹ گئی کہ یہاں آ گئی جب سے آئی آنسو ہی نہیں سوکھے روتی رہی ایسی باتیں کرنے لگ جاتی نبی علیہ السلام ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یہ ٹچز یہ ناحیے زاویے زندگی کے مسلمان عورتوں کے اللہ کے نبی تربیت میں شامل فرما کے ان کے کردار کو اخلاق کو عادات کو سدھارتے سنوارتے نکھارتے تاکہ مسلم سوسائٹی مسلمانوں کے گھر مدینہ منورہ کا ماحول ایک فلاحی ایک سوشل ایک سکسیسفل سوسائٹی رہے اور یہ باتیں کتنی ہماری عملی زندگی کی ہیں ٹھیک ہے خامد کبھی حالات چنگے کبھی مندے جب اچھے حالات ہیں تو اللہ کو یاد رکھو جب خدا نہ خواستہ اللہ سمح اللہ اللہ نہ کرے مندے حالات آئے تو شکر اور صبر اور قناعت کے ساتھ اور ماتھے پہ مسکراہٹ کے ساتھ خامد کا استقبال کرو تاکہ گھر بنا رہے اور دونوں اللہ کے سامنے جھکو تاکہ اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت نازل فرمائے اس طرح سے اللہ کے نبی اور اللہ اس کے یہ معنی نہیں ہے میں جو عرض کیے جا رہا ہوں آپ یہ نہ گا کہ عورت کو کو گھر میں بالکل محکوم نہیں دی ہے اس غصہ نہیں آئے گا نہیں غصہ اس کا حق ہے غصہ اس کی فطرت ہے وہ بیچاری گھر کے بوجھ میں اور معاملات میں اور مسائل میں الجھ کر تلخ ہو کر کبھی بنا اٹھتی ہے جھنجلا جاتی ہے ایسے حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے حالات سے گزرنے کا سکھاتے خود اما عائشہ فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا و ارزہ ابو بکر کی بیٹی اللہ اکبر حسین ترین عورت قریش کی اور ذہین ترین عورت اور نبی علیہ السلاۃ کی محبوب ترین خود اللہ رب العزت نے پیش کیا تصویر دے کر کے کہ آپ کو ہم یہ رفیقہ حیات دے رہے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے غالباً ابن عساکر کے حوالے سے اللہ اکبر حضرت عائشہ فرماتی ہیں لما اشتد بی الغضب على رسول اللہ جب کبھی میرا غصہ اللہ کے رسول پر بڑا ہی شدید ہو جاتا سبحان اللہ اس کا معنی کہ مائی صاحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ ہو لیتی تھی بلکہ شدید غصہ ہو جاتی یہ سورت توبہ میں جو آیت ہے وَيُذْهِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لائے حضرت عائشہ رضی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ میں جب کبھی نبی علیہ السلام پر بڑی شدید غصہ ہو جاتی اس سے نیک نکلتا ہے کہ اللہ کی رسول برداشت کرتے مائی صحابہ جلالی طبیعت کی تھی غصہ میں آ جاتی خوبصورت تھی کم عمر تھی ذہین و فتیم تھی بے حد اللہ نے ان کو علم اور عقل اور حسن سے مالا مال کیا جانتی تھی کہ میرا میرا خامد شوہر ساری دنیا کا سردار ہے اس کے باوجود فطرت ہے طبیعت ہے محبت ہے یہ گھر کی زندگی ہے غصہ جوش مار جاتا خود فرماتی ہے لما اشتد بی الغضب علی رسول اللہ ہے جب کبھی مجھے اللہ کے رسول پر بہت شدید غصہ چڑھتا تو پھر کیا ہوتا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شفقت فرماتے نرمی دکھاتے اور میرے ساتھ ترکی ب ترکی غصے کا جواب غصہ سے نہ دیتے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری نعت میں نے روایات میں پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقوش میں بڑی تیکھی تھی اور عرب میں خاص کر ان قبائل میں نقوش بڑے تیکھے ہوتے ہیں تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بہت غصہ شدید ہوتا اور یہ ایک فطرت بھی ہے ہم نے مشاہدہ کیا کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو ناک سرخ ہوتی ہے اور ناک کا اگلا حصہ بہت سرخ ہو جاتا ہے گورے رنگ والوں کا تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام والسلام شفقت سے قریب آ کے میری ناک کے اگلے حصے کو پکڑ کر فرماتے یا اے چھوٹی سی عائشہ قولی اس نہ ہو زیادہ مندا چنگا مت بولو قولی کہو اللہم رب النبی محمد اغفر لی زمبی و اظہر غیز قلبی و اجرنی من مذلات الفتن مجھے یہ کہلوا دیتے اب آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری محبوب بیوی کا غصہ برداشت کرتے سہ جاتے اور ڈیل کیسے کرتے کہ اس کی ناک کو بیوی کی ناک کو تھام کر اب یہ جب یہ غصہ میں ہیں آپ نے ناک کو مس کیا لمس کیا اس سے وہ غصے کی شدت جاتی رہی اب کہلوا رہے ہیں قولی اللہ ایسے کہو اے اللہ رب النبی نبی محمد اے نبی محمد کے رب تو کیا کرتے کہ غصہ کے وقت اما عائشہ کی زبان سے اپنا نام کہلوا لیتے بہانے سے تو نرمی آ جاتی فرمایا اللہ رب نبی محمد اے نبی محمد کے رب ارفلی نبی کے ساتھ اور خامد کے ساتھ غصہ ہونا تو گناہ ہے میرا گناہ بخش دے وہ اظہب قلبی اور میرے دل کا غصہ دور فرما دے وہ اجرنی بن مجلاط اور مجھے گمراہ فطر سے بچا لے گا سبحان اللہ یہ پیارے واقعات ہیں ہمارے نبی کے گھر کے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن مقصود ان کے ذکر و بیاں یہ ہے کہ ہم اسلامی زندگی معاشرتی زندگی عائلی خاندانی زندگی اس میں مرد کا رول اور عورت کا رول اور ان دونوں کے رول پر اسلام کا کنٹرول تاکہ ہم دنیا میں ایک اسلامی تحویل ایک معاشرہ ایک تمدن کھڑا کریں ہم چیلنج کر سکیں دنیا کو کہ آؤ ہماری سوسائٹی میں انشاءاللہ امن ہے سلامتی ہے محبت ہے وفا ہے ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کا احترام ہے اور اللہ رب العزت کی شریعت کا کی پابندی یاد رکھو میری بہنوں آج آج ہماری عورت ہدف ہے آج ہماری لاہور کی کراچی کی پاکستان کی اسلام آباد کی عورتیں یو این او نے نے نے نے کافروں دشمنوں سلیبیوں ہدف بنا رکھی ہیں ہیں وہ کہتے مسلمانوں کی عورت کو گمراہ کرو ان کی عورت کو آزاد کرو اس کو اسلام کے پردے سے اسلام کی تہذیب سے اسلامی تعلیم سے دور کر دو اس کو اسلام کے مخالف کر دو اس کو مرد کے مرد کے کنٹرول سے آزاد کر دو چاہتے ہیں وہ کہ ہماری عورتیں گمراہ ہو کر سوسائٹی میں دھکے کھائیں جس طرح ان کی عورتیں تباہ حال برباد حال بھی قسم باللہ یورپ کی عورت سے زیادہ رحم قابل رحم کوئی چیز نہیں جتنی حالت یورپ کی جرمنی فرانس انگلستان اور امریکہ کی عورتوں اور روس کی عورتوں کی جتنی بدتر اور جتنی قابل ترس حالت ہے اللہ کی قسم ایسی تو دنیا میں کسی حیوان کی بھی نہیں ہے حیوان کو جانور کو بھی کوئی سنبھالنے والا میسر ہے وہاں عورت کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا اس کا کوئی گارڈین اس کا کوئی کفیل اس کا کوئی قوام ہے ہی نہیں اس فری سوسائٹی نے اس آزاد معاشرے نے ان کو یہاں لا کے پھینکا اللہ سے باغی ہوئی شریعت سے آزاد ہوئی تو اپنی حیثیت سے گر گئی اب در در دھکے کھاتی پھرتی ہیں ٹکے ٹکے بکتی ہیں کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں کوئی شادی کا نام دینے کو تیار نہیں اللہ کی قسم ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے کتنے بچے ہیں اور کون ان کا گارڈین ہے اور کس طرح وہ بیچاری چل رہی ہیں جانوروں کی طرح معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچی اس کے مقابل اسلام اور اسلام اپنی تعلیم اور سرپرستی کی چھاؤں میں عورت کو جو عزت دیتا ہے جو مقام دیتا ہے اس کو جو حقوق دیتا ہے جو فرائض دیتا ہے یاد رکھیے یہ کافروں نے دھبے لگائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو آزادی دی اس کو مقام دیا اس کو وراثت دی اس کا احترام قائم کیا کسی نوجوان عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح اس کا ولی شرعی نہیں کر سکتا یہ اللہ رب العزت نے مسلم عورت کو حق دیا ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ میں اس جگہ یا اس مرد کے ساتھ رشتہ نہیں پسند کروں گی نہیں کرنا چاہتی تو اس کا والد اس کا چچا اس کا بھائی جتنے اس کے مرد مرد رشتہ دار ہیں سارے کے سارے جو اس کے ولی اور وارث ہیں وہ حق نہیں رکھتے کہ ایک مسلم عورت کی مرضی کے بغیر وہ اس کا کہیں نکاح کر دیں ہاں اتنا اسلام نے بیلنس رکھا چیک اور بیلنس کا اصول کہ اللہ نے عورت کو بھی پابند کر دیا کہ وہ اپنے باپ اپنے چچا اپنا دادا اپنا بھائی مرد رشتہ دار وارث ان کی مرضی اور ان کی موافقت کے بغیر ان کی رضامندی کے بغیر وہ از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور اس فیصلہ میں عورت کے لیے رحمت ہے شفقت ہے پناہ ہے تحفظ ہے یاد رکھو میری بہنوں اور بیٹیوں میں ایک جملہ صاف عرض کرتا ہوں وی آر ایٹ وار جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں نا اس طرح وی آر ایٹ وار ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں یاد رکھو اس جنگ کا ایک فیز ایک سیکٹر وہ سری نگر جموں پونچھ ہے جہاں آپ کے بھائی اور بیٹے میدان میں لڑ رہے ہیں کابل قندھار ہے بسرا بغداد ہے ایک میدان جنگ وہ ہے اور دوسرا میدان جنگ یہ ہمارے اسکول اور کالج اور محلے اور کالونیاں اور بستیاں اور سوسائٹیز اور یونیورسٹیز ہیں جس میں ہماری عورتوں کے خلاف ان کا حملہ ہے ہماری تہذیب کے خلاف ان کا حملہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ان کا حملہ ہے جیسے وہاں اس حملے میں جنگ کے اس فیز میں لڑنے کے لیے ہمارے پاس کلاشن کوم چاہیے بندوق چاہیے راکٹ لانچر چاہیے اسی طرح اس حملے میں میدان میں لڑنے کے لیے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے پاس اللہ کا قرآن چاہیے شریعت چاہیے احترام چاہیے اما عائشہ کی سیرت چاہیے فاطمت الزہرا کا چہرہ چاہیے صحابیات کا کردار چاہیے سورت النور کی صفات چاہیے یہاں یہ ہتھیار ہماری ضرورت ہے آج کہ مسلمان صالحات مومنات خواتین میدان میں آئیں عورتوں کے میدان میں وہ یونیورسٹیوں میں جائیں کالج میں جائیں ہم کب یہ کہتے ہیں اسلام کب یہ کہتا ہے کہ عورت تعلیم سے آری رہے اللہ کی قسم اسلام کا تو مزاج تعلیم ہے اسلام کی پہلی وہی پہلی وہی علم ہے اقرا پڑھو وہ قرآن ہے وہ مرد میں نہیں پڑھنا ہے وہ عورت میں نہیں پڑھنا ہے جبریل نے آ کے پڑھایا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اللہ کے رسول کا ٹیوٹر اول فرسٹ ٹیوٹر غار ہرا کلاس روم محمد شاگرد ہے قرآن نصاب ہے وہ نصاب سلیبس کہاں سے شروع ہوتا اقرا پڑھو بس میں رب ہاں پڑھنے کے لیے فیزیا کیمیا بعد میں اللہ پہلے پڑھو اللہ کو پڑھو رب کو پڑھو خالد کو پڑھو خلق کیا ہے تخلیق کیا ہے رب کا اور عبد کا الہ کا اور عبد کا رشتہ کیا ہے عقیدہ توحید کیا ہے تیری مصولیت اور ذمہ داری کیا ہے تیرے لیے اللہ کی طرف سے شریعت اور کوڈ آف لائف کیا ہے پڑھو گے تو آئے گا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لکھنا اور پڑھنا لکھ کر اور پڑھ کر معلومات کو ترتیب دے کر ری ارینج کر کے عدم جو غیر معلوم چیزیں ہیں ان کا پتہ لگانا ڈسکوریز میں جانا فزکس میں نیوکلیر فزکس میں سارے حسابات میں کیمسٹری میں سب چیزوں میں اللہ کی قسم اسلام دین علم ہے اسلام دین دعوت ہے اسلام دین انسان ہے اسلام بناوٹ سجاوٹ سے منع نہیں کرتا اسلام بننے ٹھننے سجنے سورنے سے منع نہیں کرتا وہ بالکل غلط بات کہہ دیتے ہیں بعض لوگ جو کہتے ہیں زیور پہننا یا فلانی چیز نہیں خامت کے سامنے اپنے گھر میں اللہ اکبر جائز آمدنی سے حلال طریقے سے تم جتنا پہن سکو جتنا اوڑھ سکو جتنا اپنا گھر کو مناسب سجا سکو جتنا اپنے آپ کو بنا سکو اپنے جس کی ہو اس کے لیے بنو سجو سمروں پر کس کے لیے پبلک کے لیے سڑکوں کے لیے ایڈورٹائز بورڈ کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے نہیں اپنے خامد کے لیے شریک حیات کے لیے جس کے نکاح میں ہو جو زندگی میں تمہارا ہم سفر اس کے لیے سجو سمرو اسلام کب یہ منع کرتا ہے کہ عورتیں خوبصورتی سجاوٹ بناوٹ اختیار نہ کریں نہیں اسلام نے اس میں سرٹن فریم دے کر کہا کہ اس کے اندر رہ کر تم اللہ کی تخلیق پر تان نہ کرو اپنے آپ کو بناؤ سجاؤ سنوارو پر اس کے لیے جس کی تم ہو مطالعہ سے پتہ چلے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں میں باہر جاتے جنگوں میں جاتے سفروں میں جاتے سات ہزاروں نوجوان ہوتے اللہ کے نبی جب واپس مدینہ منورہ میں تشریف لاتے حکم دیتے کوئی اپنے گھر میں بنا اجازت کے اطلاع کے نہ جائے سوچا کبھی ہم نے اس کے اندر مسلحت کیا ہے فرمایا لے کئی تم تشدش و متحد المغیبتوں چار چار مہینے کے دو دو مہینے کے سفر میں جہاد میں نوجوان گئے ہیں نئے جوڑے ہیں شادیاں ہوئی ہیں بیویاں گھروں میں خامدوں سے دور ہیں پتہ نہیں کپڑا لگتا کیسا ہوگا سر جھاڑ منہ پھاڑ یہ اس کو مندی حالت میں دیکھے گا دل میں میل آ جائے گا میری بیوی تو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے پسند نہیں ہے اس کو تو بننا ٹھننا نہیں آتا محمد رسول اللہ اتنا حریص اتنا کریزی اللہ کی قسم حکم دیا فوج میں لشکر میں اپنے ہم سفروں کو کہ پہلے اطلاع دو گھر میں تاکہ بیویاں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں کپڑے لباس بدل لیں سر منہ دھو لیں کنگی ونگی کر لیں تم تشتو تاکہ جس کے بال الجھے پرا گندا بکھرے بال ہیں وہ اپنے آپ کو سنوار لے کنگی کر لیں رسول اللہ کو اس حد تک امت کی بیٹیوں کا اپنی صحابیات کا اس امت کی عورتوں کا خیال ہے کہ ان کے گھر نہ ٹوٹے ان کی زبائش ان کی زینت ماند نہ پڑ جائے ان کے خامدوں کے دل پھیکے نہ پڑ جائیں اسلام کوئی سوکھا اور رکا دین ہے ہاں مگر اسلام معاشرے کے اندر اخلاقیات کو پرائرٹی دیتا ہے عورتیں سجے سمرے گھر کے اندر پردے کے اندر اللہ کے نبی علیہ نے منع فرمایا حدیث میں آتا ہے عورتیں مسجد میں آتی تھیں تو آ کے کہنے لگی رسول اللہ ہم اپنے دامن ذرا اونچے کر لیا کریں کہ پاؤں بعض دفعہ کپڑا نیچے لٹکتا ہے اور غلازت پڑی ہوتی ہے کوئی کہیں کوئی گندا پانی ہوتا ہے ایسا ویسا تو ہم ذرا پاؤں اونچے کر لیں ذرا تصور کیجیے میری بہنیں اور بیٹیاں سب اللہ کے نبی علیہ السلط وسلام پوچھنے لگے اچھا بتلاؤ جب گیلی جگہ سے گزرتی ہو جہاں تم کو یہ خطرہ ہے کہ دامن آرودہ ہو جائے گا گندا ہو جائے گا پلید ہو جائے گا تو بعد میں سوکھی مٹی بھی آتی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں سوکھی مٹی بھی آتی فرمایا بس وہ سوکھی مٹی اس گیلے حصے کو پاک کر دے گی میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے پاؤں ننگے کر لو کہ تمہارے پاؤں تمہاری زینت ہے اس زینت پر حق تمہارے خامت کا ہے وہ معاشرے کا حق نہیں فرمایا بل یورخینا شبرا ایک بالش بھر لٹکا کے رکھو تاکہ پاؤں کی اوپری چھت تمہارے ناخن آپ دیکھتی نہیں اب جن کمپنیوں نے ناخنوں کے لیے یا جوتوں کے لیے ایڈ دینا ہوتی ہیں اخبارات میں وہ کسی لڑکی کے اچھے پاؤں جس کے ٹیڑھے میڑے نہ ہو بیچاری کے وہ دیکھ کے سٹائلو سٹائلو کر کے بول ٹانگ دیتے ہیں کم وقت بیچنی جوتی ہوتی ہے بیچ کسی کی عزت رہے ہوتے ہیں پاؤں زینت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا یورقین شبرا محمد کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی امت کی کسی بیٹی کے پاؤں کا ایک پور بھی نظر آئے ہمیں اس محاذ پر جنگ لڑنا ہے بہنوں اور بیٹیوں سب کو اس محاذ پر ہماری آئیڈیل ہمارے ماڈل ہمارے ہیروز ہماری ہیروئنس یہ ریمام سائمہ میرا یہ پلیز یہ گندی یہ بدکار عورتیں یہ ملعون عورتیں جن کو ہم نور جہاں کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ظلمت جہاں یہ ہم یہ لانتیں یہ خلاصتوں کے ڈھیر یہ ہمارے آئیڈیل ماڈلز نہیں ہمارے ماڈلز ہمارے آئیڈیلز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی بیٹیاں رسول اللہ کی بیویاں نبی کی صحابیات مدینہ منورہ کی مسلمات وہ صالحات قانتات وہ من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات قانتین قانتات یہ ساری صفات ہیں ساری صفات ذرا پڑھ کے دیکھ لو پھر دیکھو اس این جی او کی کسی آمد کو جو کہتی ہے مساوات چاہیے برابری چاہیے عورت مرد کے برابر ہے ہم کہتے ہیں ہاں آجا عورت مرد کے برابر ہے نماز پڑھے جہاد میں جائے شہادتوں میں جائے اس کے بعد صدقہ خیرات میں جائے روزہ رکھنے میں آئے پاکیزگی میں آئے تحجد میں آئے نفل میں آئے صدقے میں آئے ذکر میں آئے عزت کی حفاظت میں آئے تو مذاکرین اللہ کثیر مذاکرات اللہ کہتا سب برابر ہیں اللہ نے درجے رکھے آؤ مساوات ہے کہ نہیں پر ان کمبختوں کو یہ مساوات نہیں چاہیے وہ چاہیے کہ ہاں جی ڈیلیگیٹس میں جائے پارلیمنٹ میں جائے اسمبلی میں جائے سینٹ میں جائے بھائی اتنی تم برابری برابری رکھتی ہو مرد بیاہ کے لے جاتا ہے نالائکوں تب اس سے مہر مانگتی ہو اس کو مہر دیا کرو اس وقت پھر نکاح ہمیشہ مرد کرتا ہے قوام مرد ہے نگران مرد ہے مقبول مرد ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار اس کو بنایا اللہ اس کو پوچھے گا ہاں عورت گھر کی مالکن ہے اس اس اس کی کی کی وزیر اعظم ہے گھر کی اس کی اس کی بیٹر ہاف ہے ہاں اپنے گھر میں سجے سمرے بنے اچھا کھائے اچھا پکائے گھر کو سنا سنوارے بچوں کو پیدا کرے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرے شرع اللہ کے تحت تربیت کرے لوریاں نیکی کی ان کو سنائے ان کو چوریاں حلال کی کھلائے ان کو اسلام کے لیے جہاد کے لیے وقف کرے اس طرح نبی کی خدمت میں عورتیں لے کے آتی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے آپ کی خدمت کے لیے ہے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے جہاد کے لیے اللہ کی پسند ذرا جا کے پڑھو روایات کو اللہ اکبر صحابی کہتا عہد کے دن اللہ کے نبی مشکل ترین دن تھا لشکر بہت مشکل ٹینشن کی حالت میں تھا منافقین اپنے آپ کو لے کے الگ ہو گئے تھے اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے چودہ بچے واپس کیے چودہ بچے اللہ اکبر قربان جائیں مدینہ کی ماؤں نے صحابیات نے مسلمات نے اپنے جگر کے چودہ ٹکڑے چھوٹے کم سن کم عمر محمد رسول اللہ پر مار دیے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لے جاؤ یہ میرا بچہ لے جاؤ دیکھو وہ عورتیں کیسے پیدا ہوتی اللہ کی قسم وہ عورتیں جو اسلام پر اپنی بوٹیاں بارتی ہیں قربان کرتی ہیں وہ اس طرح اسلامی تعلیم کے سائے میں اسلام کی چھتری میں اسلامی تہذیب میں پیدا ہوتی چودہ بچے عہد کے دن اللہ کے رسول نے واپس کیے کہ نہیں نہیں تم بیٹا ابھی چھوٹے ہو ان کی ماں سے کہا کہ ان کو لے جاؤ باپوں سے کہا ان کو بھیج دو چودہ چھوٹے بچے اللہ اکبر وہ تھی مسلمان عورتیں جن کی نگاہ میں اسلام کی اہمیت تھی اپنے گود کے ٹکڑے اپنے جگر کے ٹکڑے لال قربان کر رہی تھی محمد رسول اللہ یاد ہے نا عہد ہی کے دن عہد کے دن ہی وہ عورت تھی وہ خاتون جو اپنے بھائی اپنے شوہر اور ایک اور رشتہ دار کی لاش لے کے جب اس کو پتا چلا تیرا خامد بھی گیا تیرا باپ یا بھائی بھی گیا تیرے بیٹے بھی گئے اس نے کہا مجھے محمد کا بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صحیح سلامت ہیں وہ خبر غلط تھی کہنے لگی کلو مصیبت بعدک جلالو کا پھر یا رسول اللہ آپ کے بعد ساری مصیبتیں کوئی پرواہ نہیں میں آپ کا بہت زیادہ وقت لے گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلامی گہوارہ بنا دے اور یاد رکھیے گھر عورت سے بنتا ہے اور عورت کی صحیح تربیت قرآن کرتا ہے حدیث رسول اللہ کرتی ہے تو اسی نصیحت پر کہ اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے میری بہنیں اور بیٹیاں اپنا زیبر اپنی زینت اپنا مورل کنڈکٹ حاصل کرے اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں وما الا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دارالعد پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب ایم پی ایس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری چار لیک روڈ چوبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو